خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور کہانی مول نہ بھانی مجھے اور کوئی کہانی اچھی نہیں لگتی اور کہانی مول نہ بھانی الف ہی کو ہم بس میاں جی میاں جی مجھے الف الف سے کیا مراد اللہ مجھے ایک اللہ کافی ہے اور کہانی مول بھانی الف ہی کو ہم بس میاں جی دی میں کلوڑ نکائی جو ماں سوائے نا سب کو بیٹے بنا دیا اور کہانی مول نبھانی الف ہی کو ہم بس میاں جی میں کلوڑ نکائی الف الفے دل خسو میاں جی الف کی تم بے وسو میا جی۔ بے میں کلوڑ نکائی الف کی تم بے وس میاں جی رانجن میں ڈانے رانجن دی روز ازل دی حسر میاں جی الف تو برب کالو بلا ادھر وعدے ہو چکے رانجن میڈا میں رانجن دی روز ازل دی حسر میاں جی ذکر اللہ دا چرخا چلاویں ای شابت شابت و میاں جی عشقوں مول فرید نہ پھر سوں اے فرید میں اللہ کے عشق سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا عشقوں مول فرید نہ پھر سوں روز نوی ہم چس وے میاں جی الف ہی کو ہم بس وے میاں جی الف کی تم بے وس وے میاں جی الف پے دل کس میاں جی روز نوی ہم چسوے میاں